اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ عز و جلہ کے لیے ہے صلاۃ السلام نبی علیہ صلاۃ السلام کی مقدس ذات پر آج کا موضوع گفتگو رجب کا مہینہ اور ان کے جو واقعات اور اسباب جو ہم سیکھ سکتے ہیں اللہ جلّہ ولّہ کے فضل و احسان و کرم سے دو ہفتے پہلے ہم حضرت کے ساتھ تھے وہاں کیپ ٹاؤن میں اللہ تعالیٰ ان پروگرام کو قبول فرمائے اور گزشتہ ہفتے ہم وہاں برگول میں تھے تو الحمدللہ یہ اللہ کا فضل الاحسان ہے رجب کے مہینے میں جو ہم آج کل رجب کے مہینے میں ہیں تو ہم دیکھتے کہ غزوہ تبوک پیش آیا آخر غزوت غزاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نو سال ہجرہ کے بعد اور رجب کے مہینے اور مصطفیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرمایا کہ ہر ایک مرد جس کے اندر قدرت استطاعت ہو وہ اس میں شامل ہو جائیں چنانچہ مستدق حاکم کی روایت ہے کہ تیس ہزار صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اس میں شامل ہوئے تو ظاہر بات ہے میں ہوائی جہاز کے ساتھ گیا تھا تبوک تو اس زمانے میں ایک گھنٹہ بیس منٹ ایک گھنٹہ پندرہ منٹ لگتا ہے ہوائی جہاز میں تو اس زمانے میں گرمی کی موسم پچاس ڈگری پینتالیس ڈگری تو کتنے چیزیں کی ضرورت ہوگی تو سینا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیش سامنے آئے اور فرمایا کہ میری طرف سے سو اونٹ دوسرے دن پھر فرمایا سو اونٹ پھر تیسرے دن سو اونٹ یہ سینا عثمان رضی اللہ عنہ ظلم الرین رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا اور جو ہے اپنے دل کو بالکل جو ہے اللہ تعالیٰ اور دین کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خوشنودی کے لیے جو ہے خرچ کی اور پھر بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہزار جو ہے ٹکڑے سونے کے لائے اور مصطفیٰ حبیب نا صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے فرمائے ماں در عثمان ماں آباد الجوم تو ان کے کتنے کارنامے ہیں خدمت اسلام کی ہم کبھی بھول نہیں سکتے ہیں اور پھر جو ہے ہم دیکھتے منافقین اس زمانے پر انہوں نے کیا کہا کہا کہ یہ لوگ مرائی ہے صرف نمائش کے لیے سب کچھ کر رہے علی حضم اللہ پھر جو ہے غریب غریب مسکین صحابہ دو تین ٹکڑے چار پانچ ٹکڑے کھجور کے لے آتے تھے تو وہ منافقین اور دشمنان دین کہتے تھے کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا خمہ خا وقت ضائع کر رہے دیکھیے ملاحظہ فرمائیں جو لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں استضاء کرتے ہیں اس وجہ سے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلّۃ السلام کے ناموس کا حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کا ناموس کا حفاظت کرنا ہم پر واجب ہے اور لازم ہے یہاں اللہ جل نے اس آیت میں فرمایا دفاع صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں الذين يلمزون من المؤمنين في والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم وہ لوگ جو نکتہ چینی کرتے ہیں ان مؤمنین پر جو دل سے صدقات کرتے ہیں اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور بعض وہ صحابہ جو اپنے حیثیت کے مطابق خرچ کرتے ہیں فیض خرون امین وہ ان کی شکریہ کرتے ہیں استضاء کرتے ہیں تو اللہ جل نے فرمایا سخیر اللہ منہم اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہی معاملہ فرمائیں گے مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ وہ سمجھیں گے کہ تھوڑی بہت وہ چلیں گے جنت کی طرف لیکن پھر راستہ کھل جائے گا اور جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ان کے لیے درناک عذاب ہے تو ہم جو ہے سوچے اس زمانے میں ہمارے قاری صاحب نے بہترین تلاوت فرمائے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی شان میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا رجب کے مہینے میں اور آج کل جو ہے اس سے سبق لینا چاہیے جب ہم تحفظ کریں گے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ناموز کی تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی ضرور انشاءاللہ پھر ہم دیکھتے ہیں الامام الشافعی رحمہ اللہ ایک سو پچاس میں غزہ و میں پیدا ہوا اور دو سو چار میں اللہ کے پیارے ہو گئے یہ وہی امام شافعی رحمہ اللہ ہے جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام شافی رحمہ اللہ آخری جمعہ رجب کا دو سو چار میں اللہ کے پیارے ہو گئے مصر میں اور جو ہے ہم نے خود زیارت کی امام شافی رحمہ اللہ کے مزار مبارک کی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل جو ان کا سب سے مشہور شاگرد ہے وہ کیا فرماتے ہیں اپنے استاد محترم کے بارے میں اشافی کشم سلی دنیا کہ جیسے جو ہے سورج آتے دنیا کو چمکاتے ہیں الامام شافی بغداد تشریف لائے دنیا کو چمکایا ہم نے بہت کچھ سیکھا اور فرمایا یہ تیس سال تک میرا معمول رہا امام احمد بن حمد شیبانی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں سوتا تھا تیس سال تک جب تک میں پہلے دعا کروں اپنے استاذ کے لیے پھر میں جا کر سوتا تھا یہ ہے استاذ کا احترام دل سے تو یہ ہے امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا ہے تاریخ اعظمیہ کتاب ہے بہت بہترین زبردست کتاب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے استاد امام محمد رحمہ اللہ کے درمیان سات راستے تھے سیون رستے تھے تو فرمایا امام صاحب نے امام حنیفہ رحمہ اللہ نے مجھے یاد نہیں کہ ایک روز بھی میں نے اپنے ٹانگ کو جو ہے استاد محترم کے گھر کی طرف جو ہے اس طرح پھیلایا احترام دل استاد یہ تھے ہمارے اساتذہ کی ادب جو ہے خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام شافی رحمہ اللہ کے حالات پر جو ہے مطالعہ کرے اور غور کرے یہی امام شافی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا دیوان شافی میں ہے لوکان حب علی محمدی فلیش سقلان انی تھی کہ جو ہے اگر بالفرض ہم کو پتہ ہے کہ لو اللہ الفرض کے لیے عربی زبان میں لوکان رفض حب علی محمدی اگر یہ شیعہ جو ہے سچے پکے جو ہے محبت کرتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فل یہ شہری تو جن اور انس جو ہے سب گواہ دے کہ میں بھی جو ہے رافضی ہوں لیکن یہ جوتے ہیں اپنے دعویٰ میں تو اس وجہ سے میں پکا سننی ہوں تو دیکھیے کہ ہمارے اکابر نے کیسے بہترین بہترین طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ کا کیا فتویٰ ہے ان لوگوں کے بارے میں شیعہ وغیرہ تو فرمایا قرآن شریف میں ہے لیا غیز ابھی مقفار تو جب ہم تعریف کرتے صحابہ کی ان کو غیض پہنچتا ہے ان کو ٹھیس پہنچتا ہے غصہ ہو جاتا تو یہ تو کفار کی علامت ہے ہم کو تو خوش ہونا چاہیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مہینے میں جو ہے بائیس تاریخ رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے ہو گئے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ بیس سال جو ہے گورنر رہے شام کے سینا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سین سین عمر کے آخر دور میں سینا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں سینا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور پھر سینا حسن رضی اللہ عنہ نے چھ مہینے حکومت فرمائی اور وہ حدیث بخاری شریف میں مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے اس صحابہ کو اور اپنے نواسہ سے حسن رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف فرما تھے تو فرمایا کہ یہ ہمارا نواسہ سعید ہے اور جو ہے سردار ہے اللہ حبی بین ابی مسلم اللہ تعالیٰ ان کو استعمال فرمائیں گے کہ دو بڑی جماعت مسلمانوں کی ان کے درمیان اصلاح فرمائیں گے چنانچہ ایسے ہی ہوا سینا علی رضی اللہ عنہ رمضان میں شہید ہو گئے چالیسواں سال میں چھ مہینہ چلایا سینا حسن رضی اللہ عنہ پھر مستعفی ہو گئے اور خلافت اور عمارت سونپ دیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تو یہ سن اکتالیس فورٹی اور اس کو عام جماع کہتے ہیں ایک خلیفہ ایک امیر المؤمنین اور صحابہ میں دیکھا جائے تو جزوی فضیلت تو بہت ہو تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کہ بیس سال تک تقریباً عمارت خلافت سنبھالا اور بہترین طریقے سے پھر ہم دیکھتے ہیں بائیس جو ہے رجب کو سو سات سکسٹی سال کے مطلب سے سات میں تو اس میں جو ہے اللہ کے پیارے ہو گئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پہلے یہ انڈیا پاکستان میں تھا اب ہمارے ملک میں بھی ہمارے پاس استفتا آتے ہیں لوگ کہتے کہ وہ کہتے ہیں کہ بائیس تاریخ رجب کو جو ہے وہ وہ فاتحہ کریں گے امام جعفر صادق کا اور کھیر پوری کے نام سے اور کونڈے کے نام سے تو یہ سب چیزوں جو ہے شیعہ کا خرافات ہے انہوں نے امام جعفر صادق کا نام پیش کیا حالانکہ اگر ہم دیکھیں وہ کہتے امام جعفر صادق ہم تو کہتے حضرت جعفر صادق اور ایک بات آپ کو بتاؤ کام کی جب آپ داخل ہوں گے بقی میں تو دائیں طرف جو ہے وہاں پر حضرت جعفر صادق مدفون ہے ان کے والد صاحب حضرت باقیر مدفون ہے ان کے والد صاحب زین العابدین مدفون ہے اور ایک ہی قبر میں سب کے سب جو ہے مدفون ہے جو ہی آپ داخل ہوں گے دائیں طرف جو ہے اس کو اہل آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سب اس طرف مدفون ہیں خیر یہ تو تو اسے آگے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شیعوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ باعث رجب کو خوشی مناتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا لیکن وہ ظاہر نہیں کر سکتے تھے تو یہ حضرت جعفر صادق کا نام استعمال کیا اور ہمارے جو سیدھے سارے لوگ ہیں وہ کہتے جعفر فاتحہ کھیر پوری کا فاتحہ اور یہ کونڈے کا یہ سب تو یہ سب خرافات ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہم لوگوں کو آگاہ کرے اطلاع کرے عمل بالمعروف نہ من کر ہماری ذمہ داری ہے تو یہ سب چیزیں اسے سبق لینا چاہیے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جتنے بھی خدمات ہیں وہ پیش کرنا چاہیے بخاری شریف کی روایت ہے باہری جہاز کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہترین آدمی ہے اور وہ جو ہے مغفول لہم ہے تو وہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کارنامہ میں سے ہے پھر جو ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ جمعہ کو وہ جو المناک واقعہ پیش آیا نیوزی لینڈ میں اور یہ ہوتا رہے گا بھی یہ نہیں کہ یہ پہلا واقعہ ہے بہت واقعہ ہوا ہے فلسطین میں کشمیر میں انڈیا میں اور بھی جگہ پر بھی اور اب نیوزی لینڈ میں تو ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں مسلمان ہمیشہ یہ پوچھتے ہیں تو ہماری طرف سے جواب یہ ہے اللہ نور السماوات والارض آپ دیکھیں قدرت کا کرشمہ سورج چاند ستارے یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تاکہ خالق کا جو ہے قدرت کا اندازہ ہو جائے وہی معبود ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے قد من اللہ نور و کتاب مبین مشن کیا تھا مصطفی حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کا الناس من الظلمات الى النور کہ اندھیرا پن سے جو ہے لوگوں کو نکالنا کفر شرک بدعات خرافات نفاق سے اور ایمان اور نور کی طرف لے آنا تو یہ ہمارا وظیفہ ہے کام ہے تعلیم تلقین کے ذریعے سے تربیت کے ذریعے سے پھر قرآن شریف میں کیا ہے وان ضلع علم نور مبینہ ہر ایک آیت نور ہی نور ہے آپ اور میں ہم کون ہیں افمن شرح اللہ ربی تو ہم جو ہے اللہ تعالی و نور ہدایت سے نوازا ہمارے دلوں کے اندر پیوس کر دیا اور ہر رکعت میں ہم یہی دعا کرتے ہیں الصراط المستقیم یہ لوگ جو دشمنان اسلام ہے دشمنان اسلام اور مسلمان ہیں ان کا ہدف اور مقصد کیا ہے نور اللہ وہ چاہتے کہ یہ اللہ کا نور کو بجا دے اپنی منہ سے اپنی میڈیا ٹی وی ریڈیو وغیرہ اخبار وغیرہ سے لیکن اللہ نے وعدہ فرمایا واللہ متم نور ہی ولو کریئر کافر آپ دیکھتے اللہ تعالیٰ یہ نور کو پھیلائیں گے اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا <clears throat> دو واقعات سناتا ہوں آپ کو ابھی اس ہفتے میں آپ دیکھتے ہیں نیوزی لینڈ میں سبحان اللہ کتنے غیر مسلمان کیونکہ ہم وہاں پروگرام بھی کرتے ہیں ریجو میں تو وہاں جو ہے اللہ کے فضل سے تو وہاں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلمان حضرت اتنے کتنے پیسہ پیش کی ایک تو حکومت طرف سے ملیون ملیون انہوں نے خرچ کی لیکن عوام کی طرف سے خود جو ہے وہ جو مسجد عمر جہاں پر حضرت تشریف لے گئے وہاں پر بتا رہے تھے کہ یہ لوگ آئے غیر مسلمان انہوں نے پھول وغیرہ دی اپنے رسم کے مطابق ہزار ہزار ڈالر انہوں نے پیش کی کہا کہ ہمارے طرف سے ہم تمہارے ساتھ ہم دندی کرتے دیکھیں اور جو ہے کتنے لوگ مسلمان ہو گیا وہ مکرو و مکر اللہ و اللہ خیر کل پرسوں کی بات ہے حضرت پرس میں آسٹریلیا میں ہزاروں لاکھوں کے حساب سے انہوں نے مظاہرہ نکالے جلوس نکالے غیر مسلمانوں نے کہا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ہمارے ملک میں آ جاؤ اہلن و سہلن ہم کبھی تجھے تکلیف نہیں دیں گے دیکھیے تو ہم جب سوچتے ہیں ان بارے میں تو قرآن شریف کی ایک آیت یاد آتی ہے وہ ان دل غیر رکھوں سم ملا کہ یہ لوگ جو ہے جب پکے مسلمان ہو جاتے ہیں میں ایک واقعہ پیش کروں آپ کے میں جب نیوزی لینڈ میں تھا تین مرتبہ اللہ کے فضل سے ہمارا سفر ہوا حضرت مولانا بشیر دیوان صاحب ہے وہاں پر بھی حفظ اللہ حضرت مرنی شیخ الاسلام کا تو خیر جو ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک گھوری عورت چیوی عورت آئی کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے تو میں نے پوچھا کیوں تو میں نے بی بی کو کہا تم بھی یہاں بھیجو تو کہا کہ یہ ایک دو آیتیں جو ہے اس سے مجھے بہت جو ہے فائدہ ہوا تو میں نے پوچھا کون سی آیت تجھے تو میں نے بیوی کو پوچھا بعد میں کہ یہ آیت پتا کہ دیکھیں یہ لوگ مطالعہ کر کے پھر جو ہے اسلام قبول کرتے ہیں پھر دائی اور دائیا بن جاتے ہیں اسلام کے تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں آخر میں یہ تو ہمیشہ مصطفیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے یہ کشمکش چلتا رہے گا حق اور باطل کا ہم دیکھتے ہیں ہمارے محترم حضرت مفتی تقی صاحب حفظ اللہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آئے اس جمعے کو سب حضرات سے جو ہے معدبانہ گزارش ہے ہم ہر روز دو رکعت پڑے یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے شیعوں کی اور ان کی شرارت سے یا اللہ مسجد اقصا کی حفاظت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 النعم وكما قال صلى الله عليه وسلم وبعد محترم ومعزز صاحب سيني علماء الكرام beloved friends in Islam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته We're most definitely not worthy of saying anything in the presence of our most beloved respected Ustad as well as other seniors, but that we are guided by their compassionate gaze. Alhamdulillah, that Allah Azza wa has blessed us with the great nur and hidayat of Islam. This is that precious gift that we need to show appreciation and gratitude to Allah Azza wa for at every second of our lives. Just to share some experiences that Alhamdulillah uh, in our masjid, Greenside Masjid, regularly with the fadl and karam of Allah Ta'ala now and again. Uh, males of all females accepting, taking Islam on a regular basis. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. And whenever anyone expresses, males express the desire to take shahada, females reversion takes place at homes. So we do announce it after salah and have it in the front at the masjid for the reason that it is an opportunity to remind ourselves of the ni'mah of Iman and Islam. And also a number of reverts have mentioned that one of the most precious moments in their life was when they took the Shahada and the Jamaat in the masjid, hugged them and welcomed them into the fold of Islam that made them feel part and parcel of this great ummah. So on that occasion we usually would ask them that what is it about Islam that attracts you? And this tells us the beauty of our deen, many aspects that we take for granted. Some would remark that the system of tahara, purity in Islam, simple thing like istinja, personal hygiene, is something that speaks about the truthfulness, the haqqaniyat of this deen. Some would talk about the fact of dietary laws, halal, and its purity and how that makes deen attractive to them. Just, uh, two Sundays ago, a brother took shahada was asked, What is the reason you are accepting Islam? He says, With the rampant corruption in society that is so prevalent, I do not wish that my children grow up in such an environment without the insulation of the teachings of Islam. He says that the purity of the teachings of the shariah of Islam is the only means that will grant them salvation with the high level of corruption that is prevalent all around us. One occasion, and Allah Ta'ala, when, when Allah wishes to give hidayah to a person, and there is absolutely nothing that can be a barrier. A person approached us with the intention that he would like to take the Shahada, first wanted to know more about Islam and then said that he will take Shahada. So I asked him the reason as to what is it about Islam that attracts you and his father is a senior priest that oversees a number of churches. So what is it, my brother, that brings you to Islam? He says, Subhanallah, that for three nights consecutively he sees himself in a dream wearing a kurta and walking into a masjid. MashaAllah, he has taken on the deen. This is approximately about 12 years ago and remains steadfast up to this day. He take, took the name Salman. You have some that would remark, and this is the most powerful and, and, and essential thing, is the character and akhlaq of the interaction with Muslims, be it high school level, be it universities, be it in the work environment, be it in, in social circles, friends, uh, neighbors, etc., how many of them would remark that it was the character of my Muslim colleague at university or at school or in the business environment? One would remark that the only person who remained modest in such an environment of immodesty was a Muslim colleague, and this is what told, told, told me about the, the, the truthfulness of this deen. Many years ago, a female who was in a very high position in one of the relief and aid agencies internationally, uh, first expressed the desire to learn and more know, more know about Islam, and eventually, after some weeks, expressed the intention to take Shahada and accept Islam. In which she was asked on that occasion that what is it makes Islam attractive to you, she says she has served in many, many trouble and hotspots, dire conditions of famine and poverty in different parts of the world. But she remarked that when she was serving in Somalia, when there was a, a famine, a drought, many, many people had become shaheed in, in, in those instances. People would not even know, let alone the next meal, where the next sip of water is going to come from. But she says, what was amazing to me, and these were all Muslims, she says that every one of them was at peace in the spot in which God had placed them. The spot in which Allah Ta'ala had placed them, rida bil qadar, rida bil qada, she says the contentment they had, even in those most difficult situations, that life cannot find a more difficult situation than that. But even in them, that complete peace and tranquility in the relationship with Allah Ta'ala, she says this has to be the deen of haqq and truth. As uh, Mufti Abdul Qadir has mentioned, the many benefits that emanate from what was initially an intention to extinguish the light of Islam with the incidents in New Zealand last week. Uh, probably the demographics of our area is such that mashallah, a number of non-Muslim residents within our community uh, had expressed their sympathies, their condolences in various ways, messages to neighbors, messages on, uh, on community groups, security groups, etc. Mashallah, at least seven instances where they had come to the masjid personally and, and put flowers or some notes of condolences and sympathy. But this is the beauty of Islam and the beauty of deen. One of those who had come forward when we had contacted to appreciate and show gratitude for this gesture mashallah, the good that emanates from, from an act that was intended to bring down Islam, uh, she remarked and said that I have never found a group of people more trustworthy than Muslims and extended further than just condolences a wish to contribute financially to what has transpired in Christchurch. On inquiry, we found out that there is no need at this point. But even that, she expressed the desire that whatever aid work she would like to do, the cyclone in Mozambique or any other projects, in fact, sent out a, a message to all her contacts on various social media forums that she's doing a collection and that she will channel it through Muslims because she finds Muslims the most truthful and the most sincere and honest people. So imperative on us, our akhlaq, our character, we can never ever underestimate the value of good akhlaq, good character, starting with the most simple situations. How many of us would have domestics in our employment, in our homes, in our businesses? Hazrat Mawlainus Patel Sahib, rahimahullah ta'ala, we had heard and have verified it from his family members that every person who had come into this domestic employment was blessed with hidayah towards Islam. Many of them, Hazrat Maulana rahimahullah ta'ala, trained them with the basic teachings so that they could go on and open up maktab madaris in the various localities and townships from which they originated. Now this is such a great incident. We know Sayyidina Ali radiallahu ta'ala the incident of Khaybar is one in which his virtue has come to the fore That the Muslims were conquering fortress after fortress, but one that they found extremely difficult. Rasulullah sallallahu alayhi wa said on one night, tomorrow Allah subhanahu wa ta'ala will grant hidayat لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ Tomorrow I will grant the flag of Islam that Allah ta'ala will grant victory and the conquest of this fortress at His hands يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ that person will be such that he loves Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. And Nabi sallallahu alaihi wasallam attests to the fact that Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam love such a person. So every Sahabi had this desire that I be that person to be inclusive in this glad tidings. The next morning, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked for Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala. He was suffering severe pain in the one eye. Nabi sallallahu alaihi wasallam made dua of blessings and shifa and applied his Mubarak saliva. Sayyidina Ali radiallahu ta'ala says that I was cured and never in my life did I ever experience any kind of pain whatsoever in that eye ever again in the future. And then Nabi sallallahu alayhi wasallam gives him the flag of Islam and true to the words of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam that which was an impregnable fortress, a fortified fortress Sayyidina Ali radiallahu ta'ala Allah ta'ala gave victory and hidayat and, and conquest through his hands. And then he asked Nabi sallallahu alayhi wasallam the etiquette that once I have entered into the fortress, what do I do? to I go on fighting? Nabi Sallallahu says that hold back for a moment and invite and call towards Islam. Because if Allah Ta'ala gives one person hidayat by your means, it is better than many red camels. A red camel can be equated to an expensive, a luxury, a sports car. So one person gets hidayah through your means. It is better than many luxurious conveyances. This is the beauty of the deen of Islam. So very, very important, our akhlaq, our character, and obviously, very importantly, without compromising. We don't try and make Islam appealing and attractive to others by compromising the foundations and the basics. Islam in its pure and pristine state is absolutely a conduit and a hidayat. How many people have remarked that when I see a Muslim walking in the complete sunnah libas, females have remarked, and some of those who took shahada, that, that can, there can be nothing more pure than a person who is dressed in the sunnah attire. So we do not have an inferiority complex. We do not alter and tailor our deen in order to, to try and make it attractive. Christianity, in order to make Christianity attractive, you have the Pauline brand of Christianity, complete changes so much so. 300 years later, the Council of Nicaea, they are discussing whether Isa والسلام, is a divine or a human being. And ultimately, the prevailing view of the Trinity emanates from that council. So when compromises were made to make, for example, Christianity more attractive to pagan societies, and therefore many, many other practices that were prevalent in pagan Europe were adopted and given a Christian flavor, but that is a dismal failure, so much so that they themselves do not know what is from the original teachings of Isa والسلام, what has been interpolated. Yahudiyat similarly in Europe Moses Mendelssohn had come about with the idea of compromising, for example, banning polygamy within European society for those practicing Judaism in order to make it more appealing to the local European population. Once again, a failure. So deen in its pristine, uncompromised state, with the best of akhlaq and character, definitely Allah has put hidayat in it in its natural form. وآخر دعوانا الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد The reality is, is that as the other ones before me have mentioned, and I'm the youngest and the most ignorant and uneducated out of everyone present here, uh, but it's the shafqat and muhabbat of Hazrat Mufti Saab that he mentioned to say a few words. And uh, the only thing that comes to my mind is that the idea is that the mehnat and the efforts that they have put behind us, and they want to see has it bared any fruits, has it bared any results to it. So I'm just going to mention in a few minutes uh, some of the experiences we've had in our states um, and some of the travels that I have done to different parts of the world. Um, I was recently in Uzbekistan, and I uh, go very frequently to the UK and Canada and different parts. And alhamdulillah, you get a chance to see history in a visual form. One thing is we read about it, one thing is we see it, one thing is that we are educated, and this is how uh, we are practicing our faith. And there's one thing to go back into history and see that we are not the first nation to have so many scholars. Neither are we the first nation to have so many masajid. Neither are we the first nation to have so many ulama. There will be people before us. There will be people after us. And the idea is what were the mistakes made in those people that eliminated the Islamic influence that they had. I was mentioning to Hazrat Mufti a few days ago that I walked through the streets of Bukhara. I walked through the streets of Bukhara and I failed to find one person who had finished the Bukhari, eh, the, the Jami' of Imam Bukhari from cover to cover. And at the Masjid of Imam Bukhari, rahimahullah, where he is buried in Samarkand, neither, neither the Imam, neither the Mu'adhin had sent it to, the, to, the, to Imam Bukhari, rahimahullah. So I grabbed the man and I said, Our sheikh and our teacher has taught us Bukhari, let me give you ijazah, so at least you have it continuing in your city. And he said, This is the first year we are actually planning on covering Bukhari from cover to cover. In Turmud, not a single person has completed the Jami Imam Tirmidhi rahmatullahi alayh from cover to cover. So these are realities. I was in a town of Khiva. It's, uh, it's, it's, it's uh, a fort. 41 masajid and madrasas, ranging back to 800 years ago, and only today one is open. We walked to the cities of Tashkent and Samarkand, where we saw masajid and madaris that were filled, and they're telling us, now they don't know what our background is, and the tour guide is telling us, this used to be called a madrasa. And a madrasa is something where people learn Quran, and they'd learn the deen. And he said, now it's an alcoholic place and it's a place where it serves uh, music and it does these things. And this is post Russian influence. I'm not talking about Russian influence. That was an idea in its own place. I'm talking about post Russian influence. Anyhow, seeing this and going around, and mashallah, everything we have learned and everything we have benefited and everything we have experienced is based on the ihsan of this Darul Ulum and the idara and the ihsan of your country. That is the reality and the haqiqah. Um, and there is a strong value of, the, of those people in the United States who have come and studied in South Africa to the point that very, very occasionally I get requests from different masajid that say, we want a Hanafi alim that studied in South Africa. And I said, this is more prestige and more you know, confined and people want the rishtas as well. That they want someone from their gaon and their gam and this. I said, you're getting very concise now. They said, No, we want because we have seen there's a difference in those people. And there's a reality that this country has done things and has left impact and has left a mark that the rest of the Western world follows it. However, the challenges that we are facing, inevitably, they're going to catch up to you. The issues that we're having, inevitably, they're going to get to you. Why? Is because the world is now a global village. South Africa at one time could have claimed that we were shelled off and protected, but as long as this is in the hands of your children, you are no longer, you are no uh, uh, uh, undefended as we are. You are in the same balance as we are. There are statistics done in the U.S. Now, obviously, in the U.S., we have free internet, right? Unlimited internet, 210 countries. I come to South Africa, I use my American SIM, free internet, because the idea is we're hooked onto it. We're always connected, unlimited text, this and that. Over here, mashallah, in Darul Uloom, Zakaria, there are pockets that I can't even get reception. Right? So, I mean, there's, there's still time. And 10 years ago, reception was bad, till it's bad right now. But a day will come when you will walk around and you won't need Wi Fi or anything. And your internet, will, in the US, no one cares for Wi Fi because their own internets are so fast. Their own internets have so much speed. And what has that resulted? The average teenager spends nine hours a day on their phone. The average teenager spends nine hours a day. And the statistics are go a little deeper. They say about three hours, three and a half hours are for education, and six hours are for entertainment. This shows that even the ilm they are getting is through what? Through their phones. And the entertainment's in its own place. The social media in its own place. They were saying that 42% to 49% of teenagers, when, they are take, when their phones are taken away as a punishment, they suffer from severe anxiety. They suffer from a level of depression when their phones are taken away. There was another statistic that teenagers who use Facebook more often are prone to be more depressed. Now, the question is that we are struggling to find a balance. I, I and, and you are you are blessed to turn back and have Hazrat Mufti Sahib and this Ustad and that Sheikh. You're blessed. I was talking to Moshe Shabir in the morning. I said, Where do we go? Who do we know? Where there are no, there are we don't have the ability or the or the or the breath of elders in our area to turn back to. They consider us everything. They look at us and they're like, oh, you know, mashallah, this person is the, the Mufti A'zam. They don't know what we are. But you have the opportunity in our communities. What, what, what has social media accomplished? The hafad of our community. They're the ones who are selling drugs at Muslim youth events. Our sisters at the masjid Ramadan time are being picked up by boys from the masjid. Drugs are being sold at the masjid. Needles are found outside the masjid. Suicide is prevalent in our community. And I ask myself, to idhar udhar کی نہ kar, to idhar udhar ادھر کی kar, mujhe ye bata یہ بتا قافلہ کیوں لٹا مجھے رہ زنوں سے گلا نہیں تیری رہبری I blame myself. If suicide happens in my community, I ask myself, what could I have done to prevent it? If there's a youth who has left Islam, or there's zina taking place, or drug is happening, I turn the question to myself. I don't blame them. Because what can I blame them? It's my fault. We've been equipped in this area, we've been brought in. If I can't solve it, then where else do they turn? So I request, and I end off with this, is because I came to listen to Hazrat Mufti Sahib. I end off with this. The challenges will catch up. It's the inevitable. I have met youth in your community who have said stories that are identical to our stories. These clubs are filled with Muhammad's and Aisha's right now. The bars, the alcohol being served, is being served with people who are named after Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is the reality. It's there. It's not as open yet, but it's there. Because think about it. How many Muslims are in your country, and how many actually pitch up for the Jum'ah how many actually pitch up for the khutbas and the programs. I went to Nurul Islam last year, gave Jum'ah and I was really excited. MashaAllah, big masajid, masjid. I got there, there were 15 people in the beginning. I was like, are you serious? A masjid, and that five minutes before, then when everybody filled into the masjid. So that shows there is a spiritual deprivation that's happening over here. And each one of you, there's actually a statistics done that we, we have done that how, how much of a impact does an alim have? The general alim, how much does an impact have? So we took that there's 52 khutbahs in a year. If they do only 24 of them, and they visit about six, seven masajid, and if someone visits, you know, a new masjid every two, three weeks, a range, range, and you can get the statistics from me later on, but a range from between 63,000 to 350,000 people each alim can touch in a lifetime. In 30, 40 years of service, between 63,000 or 60,000 to 350,000 people you can touch. That means there's enough, just five ulama, to change all of South Africa. But we have over 5,000. And in the world all over. But what have we done? we, we've developed institutions. We haven't institutionalized individuals. We've institutionalized structures, but not individuals. Masjid to bana di shabbar mein, imam ki hararat ne, man apna purana paap bhi hai, par sum namazi ban na saka. I ask you all for dua. I ask you all that Allah gives health and, and, and siha to the asatida here. Allah protects the brick, brick of this madrasa. Allah protects all the asatida, all the people who are doing khidmat, whether it is the cleaners, whether it's the security, whether it's the nigran, whether it's administration, that Allah keeps them all intact in this madrasa and keep gives them longevity. And we hope that every year when we visit here and every year we come here, we see the same muhabbat and the same ruhani and the same spirituality and the same reflection of this madrasa that we've been seeing for the past decades, so that Allah protects this and Allah Allah protects every single individual and everyone who has muhabbat with this place. And Allah gives shifa kamla da'ima ajala mustamira to our Shaykh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد محترم علماء کرام اور معزز دوستوں اور ساتھیوں دین کی باتیں ہم نے اور آپ نے مفتی عبد القادر صاحب سے اور مولانا برحان صاحب سے مولانا وسیم خان صاحب سے سنی اور ہم سب نے ان باتوں سے فائدہ حاصل کیا بعض مرتبہ جو مسلمانوں کو تسلی دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس بات کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس مصیبت پر صبر کرنے کے بعد اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مصیبت کے بعد نعمت ملتی ہے اور اس مصیبت کے بدلے میں بہت اچھا بدل ملتا ہے یہ ہمارا یقین بن جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب شوہر کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا للہ و انا الہ راجعون پڑھ لیجئے اور صبر کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ بہترین عوض عطا کریں گے یہ سوچنے لگی کہ میرے شوہر ابو سلم سے کون بہتر ہوگا میرے لیے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر میں نے کہا اور پڑھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بدلے میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک دے دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں میں آ گئی اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے جس سعادت اور کامیابی کا بدل نہیں ہو سکتا تو مولانا روم نے ایک مرتبہ فرمایا ایک جگہ فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت فاطم رضی اللہ عنہ کا درجہ بہت اونچا ہے یقیناً بہت اونچا ہے اس میں شک نہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دوسری ازواج متحرات ان کا درجہ بھی بہت اونچا ہے وہ کہنے لگے فرماتے ہیں اس سے اندازہ لگاؤ جو حضرت عائشہ ہے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویاں ہیں وہ جنت میں ہوں گی اور جنت میں کہاں رہتی ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا درجہ بہت اونچا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا درجہ بہت اونچا ہے لیکن رہنا سہنا کن کے ساتھ ہوگا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا تو بدل نہیں ہو سکتا تو عرضی کر رہا تھا کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مسلمان کمزور ہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مسلمان بزدل ہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مسلمان ڈرتے ہیں الحمدللہ مسلمان نہ ڈرنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور جو صنم سے ڈرتا ہے بت سے ڈرتا ہے سانپ سے ڈرتا ہے بندر سے ڈرتا ہے جس چیز میں کوئی خوبی دیکھ اور اچھائی دیکھی اس سے ڈرتا ہے جو ہر چیز سے ڈرتا ہے وہ ڈرپوک ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی چیز سے نہیں ڈرتا وہ ڈرپوک نہیں ہوتا لیکن حالات ہوتے ہیں ان حالات کے مطابق کام کرنا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی جرعت اور بہادری مشہور تھی جس نے قبطی کو ایک ہی مکے کے اندر گرا کر کے جہنم رسید کر دیا تھا بس ایک مکہ کافی تھا جن کو غصہ آتا تھا تو بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے حدیث میں تو نہیں کہ ٹوپی جل جاتی تھی انہیں موسا علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اپنی قوم سے فرماتے ہیں اے ایمان والوں جو ہم پر ایمان رکھتے ہو اللہ پر ایمان رکھتے ہو کفو ایدیکم اپنے ہاتھوں کو روک دو وہ عقیم اور نماز قائم کرو اور صبر کرو تو حالات کا تقاضا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کوئی جرأت والا بہادری والا کوئی نہیں تھا اور نہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن خلقا حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں سب سے اونچے حضرت انس فرماتے ہیں میں نے ان کی دس سال خدمت کی جو کام میں نے کیا اور وہ کبھی غلط ہوگا بچے تھے فرمایا کبھی یہ نہیں فرمایا کیوں کیا اور جو نہیں کیا کبھی نہیں فرمایا کیوں نہیں کیا اتنے اعلی درجے کے اخلاق تھے اور اخلاق بہت اونچی چیز ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ما یوزع فی میزان المؤمن الخلق الحسن انسان کی ترازو اور میزان میں جو قیامت کے دن سب سے زیادہ بہتر سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی وہ اچھے اخلاق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر افضل الناس احسنهم خلقا جس کے اچھے اخلاق ہوں پھر سوال ہوا یا رسول اللہ کون ہوشیار ہے اکیس الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہوشیار وہ ہے جو مرنے کے بعد کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ تیاری کرے یہ سب سے ہوشیار ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ اعلیٰ خصلت نے ہما اخف علا ظہر و فی المیزان اے ابو ذر رضی اللہ عنہ میں آپ کو دو اچھی چیزیں دو اچھی عادتیں نہ بتاؤں جو آپ کی اوپر ہلکی ہیں ہلکی ہیں اور اعمال کے وزن میں سب سے زیادہ بہتر اور بھاری ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا یا رسول اللہ بتلا دیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج فرمایا کے طول سمت و حسن الخلقی آپ اکثر خاموش رہیں زیادہ باتیں کریں گے تو اس میں نامناسب باتیں بھی آ جاتی ہیں خاموش زیادہ رہیں اور فرمایا اچھی اخلاق کا مظاہرہ کریں حضرت عائشہ سے سوال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں انہوں نے فرمایا قرآن کریم قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق قرآن میں ڈھلی ہوئے ہیں نماز عقیم الصلاط کا مطلب دیکھنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھیں اور روزے میں روزے کا حکم ہے تو ان کے روزے کو دیکھیں جلبیت الیہ صبیلا کو دیکھنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو دیکھیں توازو نماز میں عاجزی اور دل لگانے کو دیکھنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھیں جب نفل پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رکو سے قومہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو روایات میں آتا ہے صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے رکو بھول گئے قومہ اتنا لمبا ہوتا تھا سجدے میں پڑھتے تھے سجدہ کرتے تھے اپنے ہاتھوں کو سامنے رکھتے تھے اور سجدہ جب آدمی اکیلا کرتا ہو صف میں نہ ہو بہتر یہ ہے کہ ہاتھوں کو ذرا الگ رکھے فرماتے ہیں ہم کو رحم آتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تھک گئے ہوں گے قیام کرتے تھے کھڑے ہوتے تھے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے پھول جاتے تھے یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حالانکہ بخشے بخشائے گئے تھے تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے اخلاق کو دیکھنا ہو تو قرآن کریم قولی قرآن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی قرآن ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مصیبتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنی رحمت رکھتے ہیں کبھی مصیبت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت رکھتے ہیں لیکن انسان جلدی کرنے والا ہے جلد باز ہے وہ کہتا ہے مجھے نقد جلدی مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتے ہیں کچھ مدت کے بعد اس کا بدلہ کچھ مدت کے بعد اس کا عوض اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا کتنی بڑی مصیبت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو باغ بنایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ ان کے بعد جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں سب ان کی اولاد سے ہیں اور سب ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے صالح اچھا اچھی اولاد اپنے باپ کے لیے اپنے دادا کے لیے اپنے پردادا کے لیے صدقہ جاریہ کی طرح ہمیشہ صدقہ کے لیے اس لیے وہ تلاوت کرے گا والد کو فائدہ دادا کو فائدہ دادی کو فائدہ ماں کو فائدہ وہ نماز پڑھے گا اس کو فائدہ سبق پڑھے گا اس کو فائدہ اچھا کام کرے گا اس کو فائدہ آدمی مر جاتا ہے مرنے کے بعد صدق جاریہ اولاد صالح اور جو علم چلتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں بتایا کہ یوسف علیہ السلام قریب کنویں میں ہے کنعان کی کنویں میں ہے اور حضرت سعیدی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بے شمار بہت سی باتیں معلوم ہیں لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بتائے تو پھر ان کو معلوم نہیں ہوتا وہ فرماتے ہیں دیکھیے یوسف علیہ السلام کنان کی کنویں میں قریب میں ہے یعقوب علیہ السلام کی شہر سے وہ جگہ بالکل قریب ہے یعقوب علیہ السلام پریشان ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو یعقوب علیہ السلام کو معلوم نہیں ہوا اور وہی یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی اپنے بھائی کو اس قمیص کو لے جائیے اور میرے والد صاحب کے چہرے پر ڈال دیں جو عارضی طور پر ان کی بینائی چلی گئی ہے پیغمبر نابینا نہیں ہوتے نابینا ہونا دنیا میں عیب سمجھا جاتا ہے لیکن عارضی طور پر جیسے موتیا آ جاتی ہے تو وہ عارضی ہے فرمایا یہ قمیص ان کی اوپر ڈالیے تو خود بخود ان کا آپریشن ہو جائے گا اور وہ بینا ہو جائیں گے وہ قمیص مصر سے روانہ ہو گئی کسی کے ساتھ اور یہاں یعقوب علیہ السلام فرماتے انی ریح یوسف لولا ان تفندون میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کرتا ہوں اگر تم مجھے بڑھاپے کی وجہ سے یہ نہ کہو کہ آپ کی عقل کہاں گئی تو یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑتے ہیں لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان میں کتنی بڑی نعمت رکھی یوسف علیہ السلام آتے ہیں نکلتے ہیں پھر جیل جاتے ہیں سات سال جیل میں اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو دیکھے کس کی جیل میں زلیخا کی جیل میں ایک شاعر نے ایک مصر کہا تھا اور کہا کہ اس مصرے پر دوسرا مصر لگا دو اس نے مصر کہا یوسف ہے قید اور زلیخا کی جیل میں عجیب ہے یوسف ہے قید اور زلیخا کی جیل میں دوسرے نے شاعر نے یک دم دوسرا مصرع لگایا اللہ تیری شان پہ قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی مصیبت میں اتنی بڑی نعمت رکھی کہ وہ نکلے وزیر خوراک بن گئے اس کے بعد بادشاہ بن گئے اس کے بعد ایسا نظام بنایا کہ جس میں پوری مملکت میں اور حکومت کے اطراف میں کوئی بھوکا نہ رہے معلوم ہوا علماء کرام کا صرف یہ کام نہیں کہ وہ پڑھنے پڑھانے میں لگیں گے یہ بھی ہے العلماء ورثت الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں یوسف علیہ السلام کی بھی وارث ہے یوسف علیہ السلام کی وراثت کا تقاضا یہ ہے قوم کی خدمت میں لگ جائیں کوئی بھوکا ہو تو ان کے لیے انتظام کرے کوئی جس کے پاس کپڑے نہیں ننگا ہے اس کے لیے اس کا انتظام کرے اور اس کو دین کے پھیلانے کا ذریعہ بنا دیں دین کے نشر و اشاعت کا ذریعہ بنا دیں اسلام میں مولفۃ القلوب ہے مولفۃ القلوب کا مطلب ہے مولفۃ القلوب کی کئی قسمیں ہیں لیکن ایک یہ ہے جو کمزور ہے ان کی مدد کرے وہ قریب آ جائے گا قریب آنے کے بعد اس کا دل نرم ہو جائے گا دل نرم ہوگا تو وہ وہ ایک غیر جانبدار ہو جائے گا اس میں تعصب پکا ہونا نہیں رہے گا ضد نہیں رہے گی آپ کی بات سنے گا جب حق بات ان سے کہیں گے تو حق اس کے دل میں پکا ہو جائے گا بس مسلمان ہو جائے گا یہ مطلب نہیں ہے کھانے پینے کی وجہ سے مسلمان ہو جائے کھانے پینے کی وجہ سے اگر کوئی مسلمان ہوا کہ میں کھاؤں گا تو مسلمان ہو کھانا نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہوں گے وہ تو مسلمان ہی نہیں اسلام ایمان تو دل کی چیز ہے دل میں اسلام پکا نہ ہو تو وہ ایمان ہی نہیں تو یہ نہ سمجھے کہ کھانے پینے کی وجہ سے مسلمان ہے تو وہ مسلمان ہے نہیں کھانے پینے کی وجہ سے اس کا دل نرم ہوگا قریب آ جائے گا وہ آپ کے رحم و کرم کا قائل ہو جائے گا کہ مسلمان تو رحم والے ہیں نرمی والے ہیں خدمت والے ہیں اس کے بعد جب حق بات سنے گا تو حق بات اس کے دل میں پکی ہو پکا ہو جائے گا تو دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے قوم کی کتنی بڑی خدمت کی اور موسا علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کی شاگردی میں گئے تھے ان کے شاگرد بن گئے تھے اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ الجامعۃ الخضریۃ البحریہ میں ان کو داخلہ مل گیا تھا تو انہوں نے یہی سیکھا دیکھو مظلوم کی کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ ظالم کو مظلوم سے بچائے اس لیے کہ وہ کشتی کو چھینتا تھا ظالم بادشاہ یہ کام کیا مظلوم کو ظالم کی چنگل سے چھڑایا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ کام ہے امت کا لوگوں کا اور دینی کام یہ کیا کہ جو بچے باپ کو گمراہ کرنے والے تھے والدین کو اور کفر میں ڈالنے والے تھے ان بچے کی روح کو قبض کیا کہ خط یہ آخرت میں چلا جائے تاکہ والدین کے لیے لا انصاف ہو جائے دیکھو کو یہ کام کیا اس کا مطلب یہ ہے ان کی دین کو بچایا عالم دین کو بھی بچائے گا لوگوں کی دین کو بچانے کی کوشش کرے گا اور یتیم کا خزانہ دیوار کے نیچے پڑا ہوا تھا یتیم کے خزانے کی اوپر دیوار کو ٹھیک کیا تاکہ یتیم کا خزانہ بچ جائے عالم کا کام یہ ہے کہ دین کے خزانے کو بھی بچائے گا اور مسلمانوں کی دنیا کے خزانے کو بچائے گا حلال بات حلال کام بتایا گا بھائی یہ حلال تجارت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے میں یہ کہہ رہا تھا دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام پر مصیبت آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہی دی کتابوں میں لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں جو جس تاریخ کو مقرر کرتے تھے یہ تاریخ جیسے ہماری تاریخ ہجری ہے اور کرسچنوں کی اور ہمارے ہاں بھی چلتی ہے ان کی تاریخ میلادی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تو کسی زمانے میں یوسف علیہ السلام کے بعد یوسفی تاریخ چلتی تھی یوسف علیہ السلام کی بادشاہی کا پہلا سال دوسرا تیسرا چوتھا اس طرح چلتا تھا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مصیبت میں کتنی راحت رکھی مصیبت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمت رکھی اور اگر ہم مصیبت پر رونا دھونا شروع کریں ہم مصیبت کی وجہ سے کہے یا اللہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تیرا ہم پر کوئی قرض تو نہیں ہے اس اسی طرح مصیبتوں کے اندر چلتے رہو جلتے رہو اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں یہ شاعر اکثر شاعر لوگ اکثر فقیر و غریب ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ کہتے ہیں اکثر شاعری میں شکایت ہوتی ہے شاعری کے اندر شکایت ہوتی ہے کہ میں تو مر گیا میں تو خراب برباد ہو گیا میرا یہ ہوا میرا یہ ہوا یہ شاعر لوگ روزانہ مرتے ہیں روزانہ زندہ ہوتے ہیں شاعری میں فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے خونی قتیل بے سر اسامہ بدست خویش مالی آ نگار حنارا بہا نسا کہتا ہے کہ میرے محبوبہ نے جو مہندی لگائی ہے یہ حقیقت میں مہندی نہیں ہے جس کے جس کے ہاتھ سرخ ہیں یہ تو اس نے مجھے قتل کیا میرے قتل کے بعد میرا خون بہا اور میرے خون کو اس نے اپنے ہاتھ پر لگایا یہ مین ہے یہ میرا خون اور یہ زندہ ہے شاعر زندہ ہے اور کہتا ہے یہ یہ ہوا تو دیکھو یوسف علیہ السلام کو دیکھنا چاہیے حضرت مریم علیہ السلام رضی اللہ عنہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیٹا مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی جگہ بیٹی دی اس وقت اس کو افسوس ہوا ہوگا میں نے تو بیٹا مانگا تھا تاکہ بیت المقدس کی خدمت کرے اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی بڑی حکمت اور فائدہ رکھا اس بیٹی سے حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر اور بڑے پیغمبروں میں محسوب ہے تو بجائے خادم کے ان کی حضرت مریم کی بطن سے حضرت مریم کی والدہ نے بیٹا مانگا تھا مریم پیدا ہو گئی لیکن حضرت مریم سے اللہ تعالیٰ نے امت کو چلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی افریقی عورت وہ کسی کے ہاں باندھی تھی پھر آزاد ہو گئی آزاد ہونے کے بعد اس نے کہا وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں جنہوں نے مجھے آزاد کیا ان کی خدمت کرتی رہوں وہ خدمت کرتی تھی ایک مرتبہ وہ جو مولا ہے آقا ہے لوگ ہیں ان کے ہاں ایک ہار گم ہو گیا اس ہار کے اندر کچھ موتیاں سرخ سفید لگی ہوئی تھی اور وہ قیمتی ہوں گے جیسے ہمارے مولانا موزا صاحب قیمتی پتھر لاتے رہ لاتے رہتے ہیں ماشاء اللہ اور اس کے وہ لگ کیا تسمے تسمے کے اندر وہ ہار تھا چیل آئی چیل جو کوے کی طرح ہوتا ہے چیل آئی اور اس ہار کو لے گئی جبہار کو لے گئی تو جو ان کے آقا تھے اس باندھی کی جو آقا تھے جہاں وہ رہتی تھی انہوں نے اس باندی پر الزام لگایا کہ یہ تم نے چوری کیا اس نے کہا میں نے نہیں کیا اس کی تلاشی لینی شروع کی وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ میری شرمگاہ کو دیکھا کہ یہاں یہاں نہ چھپایا ہو ہار کو اتنے میں کہتے ہیں مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ سنتے ہیں وہ مظلوم تھی انہوں نے دل میں دعا کی ہوگی اگرچہ وہ کافر تھی مسلمان نہیں ہوئی تھی اتنے میں چیل آئی اوپر سے کیونکہ چیل بڑی چیز ہے اس نے سمجھا کہ یہ جو ہار ہے اس کے اندر جو سفید موتی ہے یہ ہے چربی بے وقوف اور اس میں جو سرخ جیسے مرجان سرخ ہوتا ہے یہ ہے گوشت اس نے سمجھا گوشت بھی مل گیا چربی بھی مل گئی اس نے ہار کو اٹھایا اب جب اوپر گیا نہ چربی ہے نہ گوشت ہے واپس آیا جہاں سے اٹھایا تھا وہیں پر اس نے ڈالا اور یہ سب جمتیں اس لڑکی کی تلاشی لے رہی تھے اس لڑکی جب ہار گر گیا اس لڑکی نے کہا دیکھو یہ ہے وہ ہار چیل نے اس کو گرایا اور تم نے اس کی تہمت اور الزام مجھ پر لگایا اب میں تمہارے پاس نہیں رہوں گی بس میں جا رہی ہوں انہوں نے بہت کہا نہیں اب میں جا رہی ہوں پوچھتی پوچھتی مدینہ منورہ آئی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں سے باہر جو جگہ تھی اس زمانے میں تو تعمیرات اور ہوٹل نہیں تھی ان کے لیے خیمہ لگایا گیا اس خیمہ میں وہ رہتی تھی اور حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں میرے پاس کبھی کبھی آتی تھی اور جیسے وہ آتی تو یہ شاعر سناتی تھی وشاہ من تجی بربنا أَنْ بل د بَلْ دَتِ انجانی اللہ ان إِنَّهُ بل بَلْ دَتِ الْكُفْرِ انجانی کہا ہار والا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب شان والا دن تھا سن لو پھر سن لو اس دن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کفر والے دار سے دار القفر سے کفر کی بستی سے نجات دی اور مجھے اسلام کی گود میں ڈال دیا دیکھو وہ مصیبت آئی مصیبت کی وجہ سے راحت نعمت مل گئی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی میں ان سے ملاقات کرتی تھی تو وہ یہ شعر پڑھتی تھی بہل وشاش من تو النح من بل د تل الْكُفْرِ انجانی میں نے ان سے پوچھا یہ شعر تم کیوں پڑھتی ہے انہوں نے پھر یہ قصہ سنایا اور یہ پورا قصہ سنایا کہ میں دل میں اتنے میں دل میں بہت زیادہ خوش ہوں اچھا ہوا چیل کا واقعہ ہوا ورنہ معلوم نہیں کفر کی حالت میں مجھ پر موت آتی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مدینہ منورہ پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے قریب رہتی ہوں خدمت کرتی ہوں تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا بہت مرتبہ مصیبت آتی ہے آدمی مصیبت کو مصیبت سمجھتا ہے حضرت سلمان فارسی کے واقعے کو دیکھو لمبا واقعہ ہے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے اب ختم کرتے ہیں سلمان فارسی ان کے والد بہت بڑے بزرگ اور مالدار وہ حق کی طلب میں نکلتے ہیں اور شام آتے ہیں کبھی ایک پادری کے پاس کبھی دوسرے پادری کے پاس پھر آخر میں ان کو بتایا گیا آپ عرب کی طرف چلے جاؤ سعود عرب کی طرف وہیں پر انشاءاللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں قافلے والے کو گائیں دے دی بکریاں دے دی کہ تم مجھے عرب پہنچا دو راستے میں انہوں نے وہ سب کچھ لے لیا اور ان کو غلام بنا کر بیچ دیا دس مرتبہ سے زیادہ وہ بیچے گئے مظلوم بن گئے آخر میں مدین منورہ میں بنی قینوقا یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے قینوقا انہوں نے ان کو خریدا حضرت سلمان کو خریدنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حاضر ہوئی ایمان قبول اسلام قبول کیا کتابوں میں پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے کھجوری لائے حضرت یہ صدقہ ہے صحابہ کو دے دیا حضرت نے خود نہیں کھایا دوسرے دن کھجور لائی حضرت یہ ہدیہ ہے خود بھی تناول فرمائی دوسروں کو بھی دے دی پھر پیچھے کی طرف سے آئے تاکہ ختم نبوت کا نظارہ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا دل میں آیا انہوں نے یہاں سے قمیص اٹھائی ختم نبوت کی مہر دیکھی جو یہاں گوشت کی شکل میں لگی ہوئی تھی مسلمان ہو گئے یہودی تو بڑے بدبخت ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان جو آپ کا آقا ہے اس کے ساتھ معاملہ کر لو مکاتب بنو مکاتب کا مطلب یہ ہے ان کو کچھ دے دو کچھ دے دو تاکہ تم آزاد ہو جائے اس نے یہودی سے کہا آپ مجھے آزاد کر دو مال لے لو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ تین سو کھجوروں کو کاشت کریں لگا دے پودوں کو جب وہ جوان ہو جائے کھجوری دے دے پھل دے دے پھر آپ آزاد ہوں گے اور چالیس اوقیہ سونا دے دے چالیس اوقیہ کا حساب لگایا جائے آٹھ ہزار درہم آٹھ ہزار درہم دے دے یہودی بدبخت کا خیال یہ ہوگا کہ تین سو کھجوریں جب پھل دیتے ہیں تو اس کے لیے پچ اس زمانے میں آج کل جاپانی بیج نکلا ہے وہ الگ ہے اس کے لیے پچیس سال بیس سال کی ضرورت تھی اس نے کہا پچیس سال یہ ربڑے کھاتا رہے گا پھر آزاد ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبول کر لو قبول کیا تین سو پودے لگا رہے تھے حضرت نے فرمایا جب لگاؤ گے تو مجھے بلاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تین سو پودے لگائے گئے ایک سال میں انہوں نے پھل دیا بات ختم ایک سال میں یہودی بھی حیران لیکن یہودیوں کی قسمت میں ایمان نہیں اللہ اس کے بعد آٹھ ہزار کا آٹھ ہزار درہم کے برابر سونا اس کا انتظام کہاں ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انڈے کے برابر سونا آ گیا کسی جگہ طرف سے حضرت نے فرمایا جاؤ اس کو تولو اس کے سامنے تولا تو وہ چالیس اوقیا یعنی آٹھ ہزار درہم کے برابر نکلا دے دو آزاد ہو گئے فرماتے ہیں میں بدر میں شریک نہیں ہوا احد میں شریک نہیں ہوا اس لیے غلام تھا خندق میں شریک ہوا اس لیے کہ میں آزاد ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلامی میں کتنی بڑی حکمت اور فائدہ رکھا وہ سلمان جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سلمان منا سلمان تو ہم میں سے ہے اور ان سے کوئی پوچھتا تھا آپ کے باپ کا کیا نام فرماتے تھے سلمان ابن اسلام تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں سے بچائے لیکن اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے اور نعمت کا انتظار کرنا چاہیے جیسے آپ حضرات نے کارگزاری میں سنا کہ اس کی وجہ سے اتنے غیر مسلموں کے دل نرم ہو گئے اور بعض کے متعلق سنا ہے کہ بعض جگہ مسلمان بھی ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے مصائب سے بچائے اور جن پر مصیبت ہے ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ محمد علیہ واصب اجمعین اب دو تین سطرے پڑھتے ہیں تسبیحات طالب جب کچھ ماہ تسبیحات کی پابندی کر لیتا ہے اور آگے بڑھنے کا ذوق رکھتا ہے تو حضرت عجلت نہیں فرماتے ذکر میں اگر تاخیر ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں مگر شروع ہونے کے بعد ذکر کی شروع ہونے کے بعد پابندی ہونی چاہیے ایک دو دفعہ درخواست کرنے پر ٹالتے اور تسبیحات کی پابندی کا حکم فرماتے جب دیکھتے کہ اب ذکر کی پابندی کریں گے اس وقت ذکر کی اجازت دیتے اور ذکر تعلیم فرماتے بعض بعض میں ذوق شوق غالب دیکھا اطمینان فرمایا تو پہلی درخواست پر ذکر کی تعلیم فرمائی غرض یہ ہے سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں فرماتے تھے صلی اللہ علیہ محمد وسلم لا لا لا لا لا لا لائ لما لائی لا لائی لما لائی لا لائی لمبا لائی لا لائنا كل لمبا لا لائیلا لائیلا كل لا لائنا كل لمبا لما لائی لما نائنا لائی لما نائنا نائنا لائنا كل لمبا لائنا كھل لمبا لائنا كھل لمبا لائنا كل لمبا نائنا كھل لما لائنا كل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 جو بیمار ہے رب کریم ان سب کو شفا کا عاجل دائم مستمر عطا فرما ہمارے اکابر کے فیض سے ہمیں مالا مال فرما ان کی درجات کو بلند فرما پوری دنیا میں امن و امان کو خصوصاً مسلمان ممالک میں امن و امان کو قائم فرما مسلمانوں خصوصاً علماء کرام کی حفاظت فرما پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل حق کی دین مدارس ہیں مدارس کی مساجد کی مکاتب کی معابد کی خانقاہوں کی تبلیغ جماعت کی دینی تنظیموں کی سب کی حفاظت فرما ان کے خلاف ہر قسم کی سازشوں کو ناکام بنا ہر قسم کے مکر فریب کو ناکام بنا اے رب کریم جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو لکھا ہو یا چاہتے ہو یا ان کا ہم پر حق ہو ان سب کے لیے ہر خیر کا فیصل فرما ہم سب کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما بڑوں کا سایہ چھوٹوں پر دائم اور قائم فرما چھوٹوں کو بڑوں کا ادب نصیب فرما بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت عطا فرما اے رب کریم خیر اور برکات سے مالا مال فرما کو کو علم علم دین اور ہم سب تفقف نصیب فرما اے رب کریم ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرما صلی اللہ علیہ 说合三年。